وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ دروش پڑھ لیجئے محمد وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اور قرآن کریم کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کتب علیکم السیام ایمان والو رمضان انٹر ہوا اور روزے تم لوگوں پر فرض کر دیے گئے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو جنہیں کوئی شریع عذر نہ ہو ان کے لیے روزے کا رکھنا فرض ہے جیسے ہی وہ بلوک کی عمر کو پہنچ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کا یہ انداز بڑا پیارا ہے یہ نہیں کہا اے ایمان والو میرا آرڈر ہے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا اللہ کا انداز تو دیکھو فرمایا ایمان والو تم پر ویسے ہی روزے فرض ہے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے اگلی امتوں پر یا تم سے اگلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا قسم خدا کی یہ جملہ کما کتب علی من قبلکم ہمیں اتنا سیٹسفیکشن دیتا ہے اتنا بوسٹ دیتا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اگر ہم پر روزوں کو فرض کر دیا جاتا اور آرڈر ہوتا کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا شاید ہمیں مشکل معلوم ہوتا لیکن جب اللہ ہمیں یہ کہہ دے کہ ایمان والو یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے تم سے اگلے لوگوں نے بھی روزہ رکھا تم سے پہلی امت امتوں نے بھی روزہ رکھا بلکہ تمہارے فور فادرز نے تمہارے انسسٹرز نے اسی کنٹری میں اتنے لمبے لمبے روزے رکھے تھے تو تمہارے لیے رکھنے میں کیا پرابلم ہے آج ذرا ڈر جاتا ہے نا ایمان والا ہاف کا مجھے روزہ رکھنا ہے اتنا لمبا روزہ میں کیسے رکھوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی من قبلکم آج سے پہلے یہی جون اور جولائی کا مہینہ آیا تھا ایسے ہی لمبے روزے ہوا کرتے تھے اور پوچھو تم تمہارے امی اور ابا کو پوچھو تم تمہارے دادا دادی نانا نانی کو اسی کنٹری میں انہوں نے انہی دنوں میں ایسے روزے رکھے تھے اور ہاں اتنا تمہارے لیے تو اور آسان ہے کہ اس زمانے میں وہ سہولتیں نہیں تھی جو آج اللہ نے اس زمانے میں تمہیں سہولت دی ہے آج کے زمانے میں تو اور آسانیاں کر دی گئی ہے اور سہولتیں کر دی گئی ہے ایسا وہ ایکسٹریم کلائمیٹ بھی نہیں رہا جو اس زمانے میں تھا جب وہ رکھ پائے تو تمہارے لیے رکھنے میں کیا پرابلم ہے اور اس سے انسان کو بہت ہی ہمت آتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اسے یہ کہے کہ تمہیں وہ بیماری ہوئی ہے جو عام متن لوگوں کو نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی شاید کسی سینچری میں کسی کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے بتاؤ اس پیشنٹ کی اس بیمار کی کیا حالت ہوگی وہ تو گھبرا جائے گا کہ ایسی بیماری میرے اوپر آئی ہے جو کسی پر نہیں آتی ہے کوئی اس پرابلم میں نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں اس کی میڈیسن ہے بھی نہیں اس پر ریسرچ ہوا یا نہیں وہ اتنا ڈر جائے گا کہ ایک نئی بیماری میرے اوپر آ گئی ہے کیسے میں اچھا ہوں گا کیسے اس کا علاج کروں گا کون سی ایسی میڈیسن ہوگی جو اس کے اوپر اثر کرے گی وہ گھبرا جائے گا کیونکہ کبھی یہ بیماری کسی نے نہیں دیکھی ہے لیکن اگر ڈاکٹر اسے یہ کہے کہ تمہیں وہ بیماری ہوئی ہے جو اس زمانے میں بہت کامن بیماری ہے فلو کا ہو جانا یہ بالکل کامن ہے آج کے اس زمانے میں بلکہ آج کے اس ویدر میں ہے فیور کا ہو جانا یہ بالکل کامن ہے پولن کا لیول کافی ہائی ہو چکا ہے تمہیں گراس سے اور پولن سے الرجی ہے اس بنا پر تمہیں ہے فیور ہو گیا ہے تو اس سے بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ ہے فیور کا ہو جانا یہ تو کوئی بہت بہت بڑی بیماری نہیں ہے یہ تو سب کو ہوتی ہے اور اس کی دوائیں بھی تو buy one get one free ملتی ہے تو اس سے اسی وقت ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بہت ہی زیادہ بڑی بیماری نہیں ہے یہ تو سب کو ہوئی ہے ہے مجھے بھی ہو چکی کتنا اس سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اسی انداز میں اسے سمجھا رہے ہیں کہ ایک آزمائش تیرے اوپر آئی ہے ایک امتحان تجھے دینا ہے لیکن اس میں تو اکیلا نہیں ہے البلیت اذا عم طابت عربی زبان کا یہ پروب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب پنشمنٹ کامن ہوتی ہے تو بہت ایزی معلوم ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان رکھا ہے تمہارے لیے اس امتحان میں تمہیں کامیاب ہونا ہے لیکن یہ امتحان تمہارے اکیلے کے ساتھ نہیں ہے اگلی امتوں نے بھی یہ امتحان دیا انہوں نے بھی لمبے روزے رکھے وہ بھی اسی طریقے سے انہی مہینوں میں روزے رکھتے رہے آج تمہیں بھی رکھنا ہے تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ ہمت دلائی ہے کہ روزہ رکھنے میں ڈرنا مت یہ کام تو تم سے اگلی قوم بھی کر چکی ہے آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون ایمان والے تو روزہ رکھے گا ہمارا وعدہ ہے تیری زندگی میں تقوی آ جائے گا ایک سوال پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے تقوی کیسے آتا ہے روزہ رکھا بھوکا رہا پیاسا رہا خواہشات کے اوپر عمل نہیں کیا نتیجے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں تجھے تقوی دے دوں گا تقوی کی دولت سے نواز دیا جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے مفسرین کرام نے اس کے باب میں لکھا کہ دیکھو ایمان والا جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے بہت سٹریس ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر زور ڈالنا پڑتا ہے دن بھر بھوکا رہنا پیاسا رہنا نیند کا کمپلیٹ نہ ملنا اس کے پورے ٹائم ٹیبل کا چینج ہو جانا یہ اس کے اوپر اوپر سٹریس پڑتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اثر کی نماز کے بعد اس کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اس کا نفس مر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی کہا گیا ہے روزہ رکھو گے تمہارا نفس ڈھیلا پڑ جائے گا اور جب نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے آدمی گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے وہ غلط کرے وہ بچ جاتا ہے ہے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی اور نتیجے میں وہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو روزے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کو دبا رہا ہے اور اس کا ہم سے امتحان لے رہا ہے کھانا موجود ہے پانی موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن افطار کے وقت کو دس منٹ باقی ہے ایمان والا اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا اپنے آپ کو میں روک کر رکھوں گا کیوں میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اگر میں نے پھر بھی جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا وداؤٹ شری ریزن کے توڑ دیا اللہ کہیں گے پنشمنٹ یہ ہے ایک روزے کے بدلے میں دو مہینے تک تجھے کنٹینیوس روزہ رکھنا پڑے گا اس بنا پر وہ اپنے نفس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اسے دباتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے یہ رول یاد رکھنا تقوی آتا ہے نفس کو دبانے سے اور نفس دبتا ہے روزہ رکھنے سے تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں روزے رکھوائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کیا کرو یا روزے کا حکم آیا وہاں سہری کا حکم دیا گیا سہری کیا کرو اور یہ فرمایا گیا ہم میں اور اگلی امت میں یہی فرق ہے وہ لوگ سہری نہیں کیا کرتے تھے ایمان والو تم سہری کیا کرو یہ پھر نفس کو دبایا جا رہا ہے آپ خود اندازہ لگاؤ رات کو ہم نے تراوی پڑی سوا بارہ بجے کے قریب ہم تراوی سے فارغ ہوئے گھر پر گئے ساڑھے بارہ پونے ایک بج گئے ابھی تو وہ سویا ہے پونے ایک بجے ابھی اس کی آنکھ لگی ہے ابھی وہ لیٹا ہے کہ دو بجے پھر سہری کرنے کے لیے اٹھ گیا اللہ فرماتے ہیں پڑھتا ہے نہ تیرے نفس پر بوجھ یہی وہ بوجھ ہے جس کی بنا پر میں تجھے میںکوا دینے والا ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تم اتنے تھک کر وہاں پر گئے ہوئے تھے ایک گھنٹہ آرام نہیں کر پائے تمہیں دوبارہ اٹھنا پڑا تمہیں سہری کرنا پڑی ابھی سہری کر کے فارغ ہوا کہا نہیں نہیں نہیں نہیں ایمان والے سو مت جانا اپنے بلینکٹ میں گھس مت جانا ابھی تو تجھے مسجد جا کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور وہ ایمان والا اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے پھر آیا یہ پھر ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہے نماز پڑھی نماز پڑھ کے گھر پر گیا ابھی چند گھنٹے سویا تھا جاب پر جانے کا ٹائم ہو گیا پھر بیدار ہو گیا اب دن بھر وہ کام کرتا رہے گا نمازوں کے وقت میں نماز پڑھتا رہے گا اور شام کو جب بالکل جائے گا اسے افطار دیا جائے گا افطار کا انتظام کیا جائے گا گا ابھی ابھی تو تو وہ وہ افطاری کھائے مغرب کی نماز پڑھے گا افطار کرنے جائے گا ایک گھنٹہ بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ آرام کرے مغرب کی نماز پڑھ کر گیا جلدی جلدی افطار کی ہے ابھی فارغ ہوا ہے حکم ہوگا چلو عشاء کی نماز کا وقت وقت ہو گیا تمہیں پھر مسجد میں جانا ہے پھر مسجد میں آ گیا پھر تراوی پڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مصروف کر دیا ہے اسے اور ہر اس عبادت میں اس کے نفس پر بوجھ پڑتا ہے ادھر نفس پر بوجھ پڑتا ہے ادھر اس کے تقوی کو اللہ بلند کرتا جاتا ہے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے تو بہرحال میرے بھائیوں یہ امتحان ہے ہمارے لیے یہ ہم شریعت کے بتلائے ہوئے اس قانون کے اوپر جیسے شریعت نے ہمیں بتلایا اس کے اوپر ہم عمل کریں نفس تو یہ چاہے گا آرام کر لو روزہ بھی رکھو اور اپنے اطمینان کے اعتبار سے رکھو لیکن شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ جو پرنسپلز تمہارے لیے بنائے گئے ہیں اگر تم اسے فالو کرو گے اور اس کے مطابق تمہارے روزے رکھو گے یہ روزہ تمہیں تقوی کی بلندیوں پر پہنچائے گا اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جیسے شریعت نے ہمیں بتلایا اس کے مطابق اپنے روزوں کو ہم رکھے اسی کے مطابق اپنی عبادت کرے اور ایک بات یاد رکھنا روزہ تو سب روک رکھ لیتے ہیں لیکن روزے روزے میں فرق ہوتا ہے ایک آدمی آپ کو کہتا ہے میں نے آج روزہ رکھا دوسرا آدمی کہتا ہے میں نے روزہ رکھا تیسرا آدمی کہتا ہے میں نے روزہ رکھا روزہ سب نے رکھا ہے لیکن روزوں روزوں میں بہت فرق ہوتا ہے میں اگزامپل دو ایک آدمی یہ کہتا ہے میں ایک کلو لوہا خرید کر لے کر آیا آئن ایک کلو لوہا خرید کر لے کر آیا دوسرا کہتا ہے میں ایک کلو سلور خرید کر لے کر آیا اور تیسرا وہ بھی ہے جو کہتا ہے میں ون کلو گرام گولڈ خرید کر لے کر آیا خریدا تو تینوں نے ایک کلو ہے یہ بھی ایک کلو لے کر آیا وہ بھی ون کلو گرام لے کر آیا یہ بھی ون کلو گرام لے کر آیا کوانٹیٹی سب کے پاس ایک ہی ہے لیکن کوالٹی میں بہت بڑا فرق ہے جن جس بھاؤ میں وہ لوہا لے کر آیا ہے اس سے کئی زیادہ میں اسے چاندی ملے گی اور جس بھاؤ میں وہ چاندی لے کر آیا ہے اس سے کئی زیادہ میں اسے سونا ملے گا معلوم یہ ہوا کہ ہے تو تینوں ایک ایک کلو گرام لیکن تینوں کے سٹیٹس میں بہت بڑا فرق ہے بالکل اسی طریقے سے تین ایمان والے ہیں تینوں یہ کہے کہ میں نے نے روزہ رکھا میں نے روزہ رکھا میں نے روزہ رکھا روزہ تو ہر ایک ایمان والا رکھتا ہے لیکن روزو روزوں میں فرق ہوا کرتا ہے اگر اس کا روزہ ایسا ہے وہ کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرتا ہے پورا دن گزار دیتا ہے وہ بھی روزے دار ہے لیکن یہ روزہ وہ ہے جو اللہ کے یہاں پر آئن کے بھاؤ میں خریدا جائے گا لیکن دوسرا روزے دار وہ ہے جو کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں ہے خواہشات پر عمل بھی نہیں کرتا ہے لیکن اتنا ہی نہیں اس کی زبان بھی روزے دار ہے اس کی آنکھ بھی روزے دار ہے اس کی شرمگاہ بھی روزے دار ہے اس کے کان بھی روزے دار ہے اس کے بدن سے وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے اس نے بھی روزہ رکھا ہے انشاءاللہ یہ روزہ کل چاندی کے بھاؤ میں اللہ کے یہاں لیا جائے گا اور ایک وہ روزے دار بھی ہوتا ہے کھا نہیں رہا ہے پی نہیں رہا ہے خواہشات پر عمل نہیں کر رہا ہے اور اس کے علاوہ بدن سے بھی کوئی گناہ نہیں کرتا ہے لیکن ایک اور پلس اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس کا دل اللہ کی یاد میں اٹکا ہوا ہے اندر سے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ ہی کی طرف توجہ ہے ایک لمحہ غافل نہیں ہوتا زبان پر تسبیح ہے لا الہ الا اللہ زبان پر تسبیح ہے استغفر اللہ دل دل اللہ کی طرف متوجہ ہے یہ کامل درجے کا روزہ ہے جو اللہ کے یہاں پر گولڈ کے بھاؤ میں لیا جائے گا یہ تو جسٹل ایگزامپل ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جیسا ہمارا روزہ ہوگا ویسی اسے قبولیت ملے گی ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے کہ ان کو روزہ رکھنے کے بعد سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ اللہ معاف کرے کبھی کبھی اگر روزہ رکھا اور روزے کی قدر نہیں کیے گناہوں میں مبتلا رہا اور عام دنوں میں اور روزے کے دن میں اس نے کوئی فرق نہیں کیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں اس کا روزہ اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں کو لایا گیا تھا جو بیک بائٹنگ کر رہی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا ہے لیکن دن بھر گیبت کرتی رہی مردار کا گوشت کھاتی رہی نتیجے میں یہ دونوں کی دونوں عورتیں بیمار ہو گئی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے بڑا پیارا مہینہ ہے اس مہینے میں سب سے بڑا امتحان ہے ایمان والے اپنے نفس کو دبا اپنی خواہشات کو کم کر تیری ساری زندگی تیرا یہ پورا مہینہ گیارہ مہینوں کے مقابلے میں بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا جب تیری ٹائمنگ چینج ہو چکی ہے تیری عبادت بھی ایسی بنا دے کہ جو نے گیارہ مہینوں میں نہیں کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے ہماری تراوی کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی روزوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب رب العالمین العالمین الحمدللہ